وصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد احکام و مسائل پیج نمبر ہے آٹھ پچھلی کلاسوں میں الحمدللہ ہم اس مسئلے کو مکمل کر چکے ہیں کہ علماء اکرام ائمہ اکرام خاص طور پہ جو پرانے ائمہ اکرام تھے دین کے احکام میں ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے وضو کیسے کرنا ہے ان میں اختلاف کیوں ہوا اس کی وجوہات کیا تھی کیا یہ دین میں اختلاف ہے نہیں ہے یہ ان کی سمجھ کا اختلاف تھا ہم نے کیا کرنا ہے اس حوالے سے بات چیت ہو چکی تھی بعد کے لوگوں نے جو اختلاف کیا اب جو اختلاف چل رہا ہے وہ عمومی طور پر ان وجوہات کی بنیاد پر نہیں ہے وہ تعصب کی بنیاد پر اب اختلاف ہے اس کو ختم ہونا بہت ضروری ہے اور تعصب ختم ہوگا جب ہم قرآن و حدیث کی طرف لوٹ کر آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فعین فی شعین فردو اللہ و رسول اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا حکم دیا جس مسئلے میں اختلاف ہو جائے اب ہمارا آگے بنیادی مضمون ہے جو ہم کچھ چیزیں ہیں جو الفاظ ہم سنتے ہیں سمجھتے ہیں جو قرآن و حدیث سے مسائل جب ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کہیں محفلوں میں تو کچھ اصطلاحات کچھ ٹرمز یوز کی جاتی ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس اعتبار سے کہ اگر ہم ان احکامات کو پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں جانتے ہیں تو ہمیں پتہ ہو کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے خاص طور پر ہم ایک لفظ بہت زیادہ سنتے ہیں فقہ ایک لفظ ہے اس فقہ کے اصول اس کی تھوڑی سی وضاحت ویسے تو نوٹس میں آپ کے سامنے ایک ذرا تفصیلی لکھی ہوئی ہے وہ میں مختصر اسے کر دوں فقہ اصل میں عربی زبان میں بھی نام ہے سمجھ کر رب شرح لی صدری ویصلی عمری وخرقم السانی من لسانی یفقہو قولی یفقہو وہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں فقہ کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں سمجھنا یہ فقہ کا لفظ خاص معنی میں یہاں پر خاص استرام میں استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے قرآن و حدیث سے جو مسائل انسان نکالتا ہے عملی مسائل نماز ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے حج ہے نکاح طلاق جہاد حدود کفارات وراثت کے مسائل ان سب کو کہا جاتا ہے فقہ یہ عملی مسائل ہیں جو عملی طور پر انسان عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو عقیدے کے مسائل ہیں وہ سب سے بڑی فقہ ہے لیکن وہ اصطلاح میں فقہ نہیں ہے ویسے وہ بھی فقہ ہے دین کی سمجھ ہے ایمان کے مسائل وہ بھی دین کی سمجھ ہیں لیکن چونکہ یہ سبجیکٹ سارے علیحدہ علیحدہ ہو چکے ہیں پرانے زمانے سے تو عقیدے کے مسائل ایک الگ طرح سے تدوین ہوئے لکھے گئے اور یہ فقہ کے مسائل جو ہم روز مرہ کے کام کرتے ہیں عملی طور پر جس سے جو ہمارا وجود جو جن کاموں کو سر انجام دیتا ہے نہ کہ وہ ان کا تعلق ہمارے سوچنے یا نظریات سے ہے تو ان کاموں کو فقہ کہا جاتا ہے تو احکام جو ہیں احکامات شرعیہ عملیہ جن کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں شرعی احکامات ہیں ان کو فقہ کہا جاتا ہے اور ان اس فقہ کے کچھ بنیادی اصول ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ سے دین کا مسئلہ لے سکتے ہیں ہر آدمی سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں ہمارے یہاں دین تو یہی ہے نا کہ ہر آدمی سے آپ حج میں ہم ہوتے تھے آپ وہاں جا کر دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا ہمارے پاکستانی انڈین تو خیر بہت احتیاط کر لیتے ہیں مصر کے خاص طور پر وہاں ان کے یہاں ایک عادت ہے جس بھی داڑھی والے کو دیکھیں گے اس سے جا کر مسئلہ پوچھ لیں گے بڑے سے بڑا مسئلہ ہو چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو بس وہ سمجھتے ہیں جس کی داڑھی ہے وہ بہت بڑا کوئی علامہ ہے اس کو دین کا سارا علم ہے یہ غلط بات کر ہی نہیں سکتا یعنی بڑے بڑے مسئلے جو بڑے بڑے علماء کرام جس میں جواب دیتے ہیں وہ ہر داڑھی والے سے پوچھنے کو تیار ہوتا ہے لہذا آپ نے کس سے مسئلہ پوچھنا ہے یہ مسئلے کون نکالے گا پہلا پہلی بات یہ آپ نے کس طرح اس مسئلوں کو سمجھنا ہے یہ آپ کو اس علم سے پتہ چلتا ہے نمبر دو یہ مسئلے آپ نے لینے کہاں سے ہیں کیا ہر چیز ہمارے لیے دین ہے قرآن و حدیث تو سب کے نزدیک دین ہے قرآن و حدیث کے بعد بھی کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ جس سے ہم یعنی کسی عالم سے مسئلہ پوچھتے ہیں یہ اسی عالم سے ہم دین لے رہے ہیں تو کیا ہم اس سے قرآن و حدیث پوچھنے کے پابند ہیں یا وہ عالم کہتے ہیں بھائی میرا علم یہ کہتا ہے کہ ایسا ہے اور آپ کے اوپر ماننا ضروری ہے یا آپ اس سے کہیں آپ کے علم کیا ہے قرآن و حدیث کیا ہے آپ اس سے قرآن و حدیث پوچھیں گے کیونکہ اللہ نے ہمیں قرآن و حدیث کا پابند بنایا تو ہم نے دین کے مسائل لینے کہاں سے ہیں یہ دوسرا سوال ہے تیسرا سوال یہ کہ دین کے مسائل لینے کیسے ہیں اب یہ میں مثال آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وقل الحق مر ربکم فمن شاہ فلیم شاء شاہ سورہ کاف میں اے وسم فرما دیجئے حق آپ کے رب کی طرف سے جو وہ کہتا ہے جو وہ بتاتا ہے جو وہ حکم دیتا ہے وہ حق ہے فمن فلی فلیمن جس کا دل چاہے جو چاہے ایمان لے کر آ جائے ومن شاہ فلیكفر جو چاہے وہ کفر کرے نہ مانے انکار کر دے فل یکفر یہ الفاظ ہیں آڈر ہے سیغا یعنی الفاظ جو ہیں وہ امر کے ہیں کفر کرے انکار کرے اب کوئی شخص جس کو عربی زبان کے اسلوب کا قرآن کے اسلوب کا قرآن سے احکامات کے سمجھنے کے انداز کا نہیں پتہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کفر کرنے کا حکم دیا ہے کفر کرنے کی تعلیم موجود ہے اللہ کہہ رہا ہے جس کا مرضی ہے مان لے جس کی مرضی ہے نہیں مانے جو نہیں مانتا ٹھیک ہے وہ نہیں مان رہا اللہ نے خود اختیار دیا تو یہاں پر یہ اختیار نہیں ہے یہ اسلوب یہ جی انداز جو ہے یہ ڈانٹ کا انداز ہے تحدید یہ حق آپ کی طرف سے مرضی ہے مانو مرضی ہے نہیں مانو جو نہیں مانے گا ان نہ نارا سوراد جو نہیں مانے گا اس کے لیے بڑا سخت ترین عذاب تیار ہے جس کا ذکر اللہ نے آگے ذکر کیا اس کا مطلب نہ ماننے کی گنجائش نہیں ہے یہ تو ہمیں جو اللہ نے فطری اختیار جو دیا ہے جو ہمارے پاس ایک اصلی اختیار موجود ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے اس کے مطابق ہے کہ انسان مانتا ہے نہیں مانتا جو مومن ہوتا ہے وہ بھی اپنی مرضی سے جو کافر ہوتا ہے وہ بھی اپنی اپنی مرضی سے لیکن کافر کو سزا ہے اس کی مرضی کی بنیاد پر جو اس نے اپنی مرضی سے کفر کو اختیار کیا ہے تو جس شخص کو ان اسلوبوں کا پتہ نہیں ہوگا وہ یہی کہے گا اس مسئلے میں یہ حکم ہے ایک مثال میں دوں ہم نے جو آج مسائل ابھی پڑھے تفسیر کے اندر حج کے مسائل حج کے دوران میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ شکار کرنا منع ہے دوران دوران احرام چاہے حج کا احرام ہو عمرے کا احرام ہو جب انسان احرام پہن کے نیت کر لیتا ہے اس نیت کے بعد شکار کرنا حرام ہے کوئی جانور ہو جس کو انسان کیونکہ پہلے دور میں لوگ یہ پیدل سفر کرتے تھے کھانے پینے کے لیے کوئی شکاری جانور نظر آ گیا اس کو شکار کیا شکار کر کے کھا لیا سفر میں تو ایسے ہی ہوتا تھا تو اس شکار کو احرام کی حالت میں منع کیا احرام کی حالت میں یہ چیزیں نہیں چلیں گی احرام بڑا اس پر سکون احترام اعتدال کے ساتھ آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے بھائی دا حل تم فستادو جب حلال ہو جاؤ یعنی حالت احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کرو اب فستادو یہ الفاظ حکم ہے جیسے عقیم الصلاح حکم ہے اسی طرح فستاد حکم ہے کسی بھی عالم نے یہ نہیں کہا کہ حالت احرام سے باہر آنے کے بعد حلال ہونے کے بعد شکار کرنا چاہیے شکار کرنا افضل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے شکار کرنے کا ثواب ملے گا کسی عالم کا یہ قول نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ یہاں پر حکم کا مطلب ایسے نہیں ہے جیسے عقیم الصلاح نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ نماز پڑھنے کا ثواب ہے اس حکم کا مطلب اجازت ہے یہ کیسے پتہ چلے گا یہ سارا عربی زبان سے پتہ چلے گا کس کو پتہ چلے گا یہ علماء کا کام ہے ہم کیا کریں ہم یہ کریں کہ ہم جب علماء سے سوال کرتے ہیں ان سے دلیل پوچھ لیں کہ جی یہ کیسے ہے وہ آپ کو سمجھا دیں گے یہ ایسے ہے اللہ نے آپ کو ایک عقل تو فراہم کی ہے ایک ہر انسان کے پاس عقل ہے عقل کی بنیاد پر شرعی احکامات کی پابندی آتی ہے اس عقل کے ذریعے سے آپ کو وہ عالم سمجھا دے گا آپ کی بات سمجھ میں آ جائے آپ عمل کیجیے واضح مسئلہ اس لیے یہ احکامات کی بنیادیں ہیں کچھ جن کو یعنی یہ بڑا مہذب اور تمیز دار دین ہے ہر آدمی اس میں داخل ہو اور ہر آدمی اس کے ساتھ کھیلے ایسا بھی نہیں اس کے بنیادی اصول ہیں عربی زبان کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات ایسے دیے ہیں قرآن پاک کے اندر جو بنیادی اصول کی حیثیت رکھتے ہیں وہ شعرا بین نم قدر الجریمہ و جزا سید سید الصلو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے جتنی تمہارے ساتھ برائی کی گئی ہے پلٹ کر اتنا ہی بدلہ تم نے لینا ہے یہ ایک اصول ہے دنیا میں جینے کا آپ کے معاملہ چلانے کا شرعی اصول ہے ان اصولوں کو شریعت نے خود بیان کیا تو یہ انداز ہے قرآن پاک میں احکامات بیان کرنے کا ان اس انداز کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے جب انسان یہ چیزیں سمجھ لیتا ہے کیا ہے کہاں سے لینا ہے کیسے ان اصولوں کے تو صحیح بنیادوں پر وہ احکامات کو سمجھتا ہے اسی بنیاد پر وہ علماء اکرام کے درمیان جو اختلاف ہیں ان اختلافات کو جب پڑھتا ہے کہتا ہے نہیں یہ اپنی ان کی جگہ پر بات درست ہے لیکن یہ بات قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے ان کا احترام جو علماء کا اسی لیے آپ دیکھیں گے ہمارے ایک بڑی بدنصیبی ہے کہ ہمارے لوگ علماء کا احترام نہیں کرتے ہم آج کے دور کا تو کیا پچھلے علماء کا جو پرانے اہمہ گزرے ہیں بس بس اوقات لوگ ملتے ہیں جی اس مسئلے میں تو ابو حنیفہ کا یہ قول تھا احمد نے یہ کہہ دیا شافی نے یہ کہہ دیا مالک ابن انس عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر نے یوں کر دیا یعنی ایسے نام لیتے ہیں جیسے کوئی دوست ہے یا گھر کا کوئی نوکر ہے اسلوب سے بھی ظاہر ہو رہا ہوتا ہے اور وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ان کو صحیح دین کی بنیادوں کا پتہ نہیں ہے جب پتہ نہیں ہے ایک انسان جب ایک چیز سے واقف نہیں ہوتا نا وہ اس کو جاہل تصور کرتا ہے اس کو کہتا ہے یہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے میں ایک مثال کے طور پہ دنیاوی معاملات سے معیشت کے اکنامکس کے معاملات سے جاہل ہوں مجھے کوئی اتنی کو بہت نہیں پتہ اب کوئی بڑوں سے بڑا وہ ماہر معیشت آ جائے گا میں اس کو کوئی اہمیت اوقات میری فطرت ہے میں نہیں دوں گا ابھی آج کل جو ایک مسئلہ چلا ہوا ہے معیشت کے ماہر کے ایک اعتبار سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک عام آدمی ہوتا ہے مسلمان ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو دین کی بنیادیں پتہ ہوں جب اس کو پتہ نہیں ہوتی تو علماء اکرام کی جو خدمات ہوتی ہیں اس کو پتہ ہی نہیں اس نے کس کس عالم نے کس انداز کی خدمت کی ہے لہذا وہ احترام نہیں کرتا سب سے بہترین کام انسان کو اس علم کو سیکھنے کے بعد یہ آ جاتا ہے کہ اسے صحیح بنیادوں پر اللہ کے دین کا پتہ چل جاتا ہے ہم جو یہ پڑھیں گے یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ کرتے ہیں جیسے آپ وضو کرتے ہیں جیسے آپ استنجا کرتے ہیں جیسے آپ غسل کرتے ہیں جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں کوئی میں نئی چیز آپ کو نہیں بتاؤں گا لیکن میں صرف آپ کو اتنا بتاؤں گا کہ آپ جو وضو کر رہے ہیں اس وضو میں جو آپ پانی ناک میں ڈالتے ہیں کلی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کس حدیث میں ہے اس حدیث کا حوالہ ریفرنس اس حدیث کا تاکہ آپ جو اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اعلیٰ بصیرت عناؤمنتباً بصیرت پر یقین کے ساتھ آپ عمل کریں کہ اللہ کے نبی وسلم نے فلانی حدیث کی کتاب میں حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا ہے میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے نبی وسلم نے یہ کام اسی انداز میں کیا ہے تو ہی میں یہ کام کر رہا ہوں ہمارے مسئلہ ہے نا آپ کسی سے پوچھیں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا عام لوگوں سے بھی اگر آپ پوچھتے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیا حکم ہے اس کا ضروری ہے نہیں کہیں گے نہیں جی ضروری ہے کیا حدیث ہے عام طور پر لوگوں کو حدیث کو پتہ ہوتی ہے کہ اللہ کے اس شخص کی صلاۃ علی تعلیم اقرب فاتحہ تل کتاب جی رف الدین کرنا چاہیے ہاں جی کرنا چاہیے کیا دلیل ہے عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے صحیح بخاری میں اتنی دفعہ رفل یہ چیزیں لوگوں کو یاد ہوتی ہیں کیونکہ ان میں اختلاف ہے اب آپ کسی سے پوچھیں فجر کی نماز دو رکعت ہیں فرض اس کی کیا دلیل ہے کسی کو نہیں پتا ہوگا اس کی دلیل چھوڑ دیں دن اور رات میں پانچ نمازیں فرد ہیں اس کی کیا دلیل ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا ہوگا کیوں کیونکہ اس میں اختلاف نہیں ہے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اختلاف ہو یا نہ ہو ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اس کو جان کر کریں کہ اللہ کے دین کا کام ہے اللہ نے حکم دیا ہے تو صحیح بنیادوں پر احکامات کا پتہ چلتا ہے اور جن لوگوں نے اس دین کی خدمت کی ہے ان کی قدر کرنا ہم جانتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے شریعت کی نظر میں احکام ہے کیا ہر وہ حکم الہی لکھی ہوئی ہے تعریف آپ کے پاس ہر وہ آرڈر ہے ہر وہ حکم الہی ہے جو انسان سے کسی بھی نوعیت میں کسی بھی صورت میں عمل کا مطالبہ کرتا ہے جس حکم الہی کے اندر ہم سے عمل کا مطالبہ کسی بھی حیثیت میں ہو کرنا ہے نہیں کرنا لازمی کرنا ہے لازمی نہیں کرنا چلو کر لو اچھی بات ہے چلو نہ کرو اچھی بات ہے مرضی ہے تمہاری کرو یا نہیں کرو یہ سارے انداز ہیں مختلف نوعیتوں ان سب کو حکم الہی کہا جاتا ہے حکم کے آگے شرع حکم کے آگے کسی کی نہیں چلتی کوئی اس کے آگے بول نہیں سکتا کہ نہیں یہ کام یوں نہیں یوں ہوگا یا ایسے نہیں ایسے کر سکتے ہیں یہ حکم کی سادی سی تعریف ہے جو ہم اتنی پڑھتے آئے حکم حکم میں احکامات میں اختلاف احکامات میں اختلاف اصل اللہ کے جو احکامات ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہمیں احکامات تکلیفیہ اور احکامات وضعیہ ایک گہری اصطلاحات ہیں ذرا بنیادی چیزیں گاڑی چیزیں میں ذرا اسپیڈ میں اسی لیے چل رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کے زیادہ وہ مطلب کی نہیں ہے ذرا ایک سن لیں آپ تاکہ کبھی زندگی میں کہیں کسی سے کوئی بات چیت ہوتی ہے کہیں کچھ بحث مباحثہ ہوتا ہے تو اس میں یہ چیزیں انسان کے کام آ جاتی ہیں کچھ احکامات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم ہمیں اس کا تکلیف کہتے ہیں پابندی کو عربی زبان میں لا کلف اللہ نفسن اللہ صاحب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بھی اس کی طاقت سے بڑھ کر پابند نہیں کرتا ہم پابند ہیں پابند کس اعتبار سے ہیں اگر آپ عام انسان کے اعتبار سے بات کریں ایک انسان دنیا میں جی رہا ہے اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اس کا حکم استحباب کا ہے پابند ہیں آپ اپنے آپ کو خود پابند کیا ہے آپ نے نماز ہے پابند ہیں آپ پڑھنے کے پابند اس اعتبار سے کہ آپ آزاد ہیں آپ کو جو لوگ نہیں پڑھتے دیکھیں وہ کیسے اپنے مزے میں مست ہیں کوئی شراب پی رہا ہے کوئی بدکاری کر رہا ہے کوئی چوری کر رہا ہے کوئی ڈکیتی کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے وہ اس کی اپنی مرضی ایک زندگی اپنی عیاشی کی زندگی اپنی مرضی کے مطابق جی رہا ہے وہ اپنے آپ کو کسی کا پابند نہیں سمجھتا اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اس قسم کی زندگی گزارنے والے اللہ کے نام کو اللہ کے تصور کو زیادہ ذہن میں رکھتے نہیں ہیں کہ اللہ کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا میں یہ کروں اللہ کون ہوتا ہے مجھے میری خوشی میں میرے مجھے حکم دینے والا کہ میں اپنی شادی اس طریقے سے کروں میری شادی میں یہ خرافات نہ ہوں اللہ کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا میں اپنے غم کا انداز اس طریقے سے مناؤں اللہ کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا میں کاروبار اس انداز میں کروں کاروبار تو میرا کام ہے میری مرضی میں جیسے کروں جس کا مرضی پیسہ کھا جاؤں جس کا مرضی جس کے ساتھ جو کروں وہ اپنے آپ میں آزاد میں پابند ہوں میں اپنے آپ کو پابند کرتا ہوں اللہ کے احکامات کا نہیں میں نے سود نہیں کھانا نہیں میں نے جھوٹ نہیں بولنا کسی کو دھوکہ نہیں دینا کسی کو مارنا نہیں ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی پابند کوئی مجھے گالی دے رہا ہے کوئی میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اللہ نے کہا بہتر ہے کہ معاف کر دو پابند اپنے آپ کو روک لیا پابندی یہ ہے کہ ساری دنیا صبح کے وقت سوئی ہوئی ہے میں اٹھ کر نماز کے لیے آ رہا ہوں پابندی ہے یہ سب چیزیں پابندی ہیں لیکن کوئی بھی پابندی شریعت کی ایسی نہیں ہوتی جو انسان کی طاقت سے بڑھ کر شریعت کی جو پابندیاں ہیں یہ ان کو احکامات تکلیفیہ کہا جاتا ہے کہ اس میں انسان خود پابند ہے خود کیسا پابند ہے کہ یہ کام خود سے کرے گا یہ کام اس کا خود کا عمل ہوگا اس میں اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہونے والی نہیں اللہ نے حکم دیا کام کرنا ہے سو فیصد تم نے ہی کرنا ہے خود کرنا ہے سو فیصد تم نے ہی رکنا ہے اس قسم کے ہمیں احکامات پانچ ملتے ہیں شریعت کے اندر ایک وہ احکامات ہیں جنہیں ہم واجب یا فرض کہتے ہیں فرض یا واجب وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کا وہ حکم اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو قرآن میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو احادیث میں آئے ہیں اللہ کے نبسم کی زبانی لیکن چونکہ حکم نبی ہے ہوتا وہ اللہ کا ہی حکم ہے ان ہو اللہ ط آگے اس کی پوری تفصیلی بات آئے گی تو قرآن میں ہو وہ حکم چاہے حدیث میں ہو حکم ہے اگر اللہ کا تو وہ فرض ہے واجب ہے انداز اس کا آرڈر کا ہے عقیم الصلاح نماز پڑھو یہ کام کرو یہ کام تم نے کرنا ہے ولی اللہ حج البعید یہ جو اسلوب ہے لوگوں کے اوپر لازمی ہے کہ وہ اللہ کے لیے حج کو ادا کریں یا الدین امن کتب علی کم کما کتب عال الدین اے لوگوں تم پر روزے روزے لکھ دیے گئے ہیں اس کا معنی فرض کر دیے گئے ہیں فرضیت کے مختلف انداز مختلف اسلوب ہیں جو میں نے نوٹس میں آپ کے سامنے ذکر کیے ہوئے ہیں کہ اس انداز سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھاتا ہے اس انداز سے بھی حکم دیتا ہے میں اللہ و رسول جنات جس شخص نے جنت میں جانا ہے اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا لازمی ہے اب یہاں پر حکم نہیں ہے الفاظ حکم کے نہیں ہے لیکن ہے یہ حکم تو یہ اسلوب ہے یہ انداز ہے قرآن و حدیث کا یہ واجب اور فرض کہلاتے ہیں عمومی حالات میں ان چیزوں کو چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی عمومی حالات کا میرا کہنے کا مقصد یا لکھنے کا مراد یہ ہے کہ عام حالات میں عام انسان ہے نارمل ہے سفر میں نہیں ہے بیمار نہیں ہے تو جو حکم اللہ تعالیٰ نے جس نوعیت میں اسے جس وقت کرنے کو کہا ہے وہ اسی وقت کرے گا سفر میں چلا گیا اس حکم کو چھوڑنے کی گنجائش یوں مل گئی کہ چلو زور کی نماز ہے دو نہیں چار نہیں دو پڑھ لو سنتیں ہیں وہ تو خیر واجب ہے ہی نہیں ہوگا کہ مسئلہ آ رہا ہے نماز ہے آپ بیمار ہیں ویسے آپ کے لیے ضروری ہے کھڑے ہو کر پڑھیں سجدے کریں سجدہ کرنا بھی ضروری ہے نماز میں پورے آپ کے ساتھ آدھا کے اوپر سجدہ ہوگا لیکن بیمار انسان جھک نہیں سکتا کمر میں تکلیف ہے لیٹا ہوا ہے بیٹھ نہیں سکتا جیسی حالت میں ویسے نماز پڑھ لی یہ واجبات یہ فرائض ساخت ہوتے جاتے ہیں گرتے جاتے ہیں ختم ہوتے جاتے ہیں یہ ساری آگے اس کی تفصیل ان اللہ آئے گی یہ کام کرنا لازمی ہے کچھ کام ہوتے ہیں مندوب جن کو سنت بھی کہا جاتا ہے مستحب بھی کہا جاتا ہے افضل بھی کہا جاتا ہے زیادہ زیادہ بہتر بھی کہا جاتا ہے یہ وہ کام ہوتے ہیں کہ جن کے کرنے کے لیے شریعت کا حکم تو ہوتا ہے لیکن لازمی حکم نہیں ہوتا انسان کرے گا تو مستحق ثواب ٹھہرے گا جیسے مثال کے کے طور پہ اس میں کیٹیگریز ہیں اللہ نبی وسلم کی سنتیں کچھ ایسی ہیں جو موقع سنتیں جن کو نبی وسلم نے عام حالات میں نہیں چھوڑا ان سنتوں کو انسان کو چاہیے کہ عام حالات میں نہ چھوڑے کوشش کرے کہ نمازوں کو ادا کرے جیسے عام سنتیں ہیں فجر سے پہلے کی اور زور کے بعد کی عشاء کے بعد کی مغرب کے بعد کی یہ عام طور پر اللہ کے رسول نے ہر وقت ادا کی ہیں وطر ہے بہت ہی زیادہ تاکید کے ساتھ اس کے لیے تو واجب تک کے الفاظ احادیث کے اندر منقول ہیں تحیت المسجد ہے اللہ کے انسان نے منع فرمایا کہ وہ شخص جو شخص مسجد میں آئے بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھ کے بیٹھے مسجد میں نماز پڑھ کے بیٹھنا چاہیے یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو حد درجے کوشش کرنی چاہیے اور ان میں سستی اور غفلت اگر حد درجے ہو جائے انسان ان کی پرواہی نہیں کرتا تو اس کی لاپرواہی اس کے لیے گناہ کا سبب بنے گی لاپرواہی کی سوچ وہ سوچ گناہ ہے اس نے ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی ایک عام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر اختیار کی ہیں عام طور پر نہیں ان کی ساری تفصیل انشاءاللہ شاء آگے آئے گی ایک وہ ہے جو اللہ کے نے کبھی وہ کام کیا کبھی چھوڑ دیا تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں کوئی بھی انسان اس کو کرتا ہے اچھی بات ہے بلکہ کرنا چاہیے اور باعث ثواب ہے ثواب ملے گا لازمی ہونا چاہیے لیکن اگر کسی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے نہیں کرتا تو اس پر کوئی پکڑ کوئی گناہ نہیں ہے ہاں البتہ ثواب سے محرومی ہے اس کی بھی تفصیل ہے کہ اگر اس کی نیت اچھی ہے تو انشاءاللہ اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا نمبر تین حرام یہ وہ چیز ہے جس کو ہم ممنوع کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ولا تخرب الزنا زنا نہیں کرنا قریب بھی مت جانا ولا تخت اللہ حرم اللہ اللہ بلا کسی کو قتل نہیں کرنا کسی کا مال نہیں لوٹنا چوری نہیں کرنی جھوٹ نہیں بولنا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں سے محبت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا یہ سارے اسلوب ہیں اس بات کے کہ سب کام حرام ہے ظلم کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا اللہ اس سے محبت نہیں کرتا یہ ظلم ہے لہٰذا ظلم حرام ہو گیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں سے محبت نہیں کرتا اور بھی احادیث ہیں آیات ہیں لیکن یہی بات کافی ہے کہ یہ حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ان کاموں سے رکنا ضروری ہے عمومی حالات میں اس کام کو کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اگر انسان کرے گا تو مستحق کے سزا ہوگا شرک اور کفر کے علاوہ اگر کوئی بھی گناہ کرتا ہے انسان تو اپنے آپ کو سزا کا مستحق ٹھہراتا ہے اگر اللہ چاہے کل قیامت کے دن بغیر توبہ کے چلا گیا چاہے تو اسے پکڑ لے چاہے تو اسے بخش دے پکڑے گا تو اسے اگر ایمان کی حالت میں گیا ہے تو اس کے ان گناہوں کی سزا اگر اللہ نے پکڑ لیا تو سزا کے بعد یہ جنت میں جائے گا یہ حرام کام ہے ان سے رکنا حد درجے ضروری ہے انہی حرام میں شرک اور کفر بھی ہے وہ بھی حرام ہے لیکن ان کا حکم علیحدہ سے ہے کہ اگر بغیر توبہ کے شرک اور کفر کے ساتھ انسان بارگاہ الہی میں پیش ہوا تو یہ ناقابل معافی ہے اس کے بعد ہے چوتھی چیز مکرو جس کو عام طور پہ آپ سنتے رہتے ہیں اس کا نہ کرنا اس کام کو زیادہ بہتر ہے انسان چھوڑ دے جیسے مثال کے طور پہ کھڑے ہو کر پانی پینا مکرو ہے کھڑے ہو کر مطلب پیشاب کرنا مکرو ہے کسی کو الٹے ہاتھ سے کوئی چیز دینا لینا مکرو ہے سیدھے ہاتھ سے دے افضل ہے باعث ثواب ہے یہ چیز مکرو جو ہے الٹ ہے مندوب اور مستحب کے ایک کام ہے کہ اچھا ہے کہ آپ کریں اس کو اگر آپ نہیں کرتے تو مکرو میں آ جاتا ہے کہ انسان اگر یہ کام نہیں کر رہا جس کام کے کرنے کی شریعت نے تعلیم دی ہے تو وہ مکرو ہے اور جو مکرو کام ہے جس کو کرنا ہے اور اس کو شریعت نے ناپسند کیا ہے جیسا کہ میں نے دو تین مثالیں آپ کو دیں اگر وہ کرتا ہے تو انسان کا نہ کرنا یہ اچھا عمل ہے نہ کرنے پر ثواب ہے اگر کر لیتا ہے عمومی حالات میں کھڑے ہو کر پانی پی لیا اس نے کھڑے ہو کر پیشاب کر لیا اس نے الٹے ہاتھ سے کسی کو چیز پکڑا دی دے دی تو ایک گناہ نہیں ہے حرام نہیں ہے حرام میں اور مکروں میں یہی فرق ہے یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کیٹیگریز ہیں آخری چیز ہے مباح جائز کام کو کہتے ہیں جس میں جیسا دل کرے آپ کا ویسے آپ کریں عام عادت کے کام ہیں کوئی ثواب نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے اجازت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کلو و شربو کھاؤ پیو کھانے پینے پر کسی قسم کا کوئی ثواب نہیں ہے آپ کھانا نہیں کھا رہے کوئی گناہ نہیں ہے ہاں اس کی اقسام ہے کہ ایک جائز کام ہوتا ہے بسا اوقات اللہ تعالیٰ نے اسے جائز رکھا ہوتا ہے لیکن انسان جب وہ کام کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اس کے ذریعے سے میں کوئی اچھا کام کروں گا دین کا تو پھر وہ اس کے لیے باعث ثواب اس کی وہ نیت بن جاتی ہے مثال کے طور پہ سونا اور جاگنا جائز ہے جب مرضی سوئیں جب مرضی اٹھیں عام حالات میں آپ کا سب جس وقت چاہے سو جائیں جس وقت چاہے اٹھیں عام حالات میں جائز ہے رات کو آپ ایک بجے سو رہے ہیں کوئی شریعت کی طرف سے عام حالات میں پابندی نہیں ہے دس بجے سو رہے ہیں عام حالات میں کوئی پابندی نہیں ہے ہاں ایک آدمی جلدی اس نیت سے سوتا ہے کہ صبح تاکہ فجر کے وقت یا تعجد میں میری آنکھ کھل جائے تو اس کا اس جلدی سونے پر بھی اس کو ثواب ملے گا حالانکہ سونا ہے جاگنا کسی ٹائم پر کوئی ثواب نہیں ہے لیکن چونکہ اس نے نیت کی ہے اپنے اس عام کام میں کہ مجھے اس کا اجر ملے تو اس کو اجر ملے گا یہ عام کام ہے بسا اوقات یہ عام کام جائز کام انسان کو کسی ضروری کام تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں واجب کام تک مثال کے طور پہ آپ یہاں پر تشریف لائے مسجد میں آپ نے دیکھا پانی نہیں ہے نماز ہو رہی ہے گھر پہ بھی آپ کے پانی نہیں ہے اب آپ کیا کریں گے کبھی ایسا ہو گیا آپ مسجد میں آئے پانی نہیں ہے کیا کرنا چاہیے گھر میں بھی پانی نہیں ہے تیمم سے پہلے تیمم اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص کو پانی نہ ملے وہ تیمم کرے آپ مسجد سے باہر نکلیں باہر دکانیں پانی بیچ رہے آپ کے پاس استطاعت ہے جیب میں پیسے ہیں اب آپ کے اوپر حالانکہ جائز ہے پانی خریدنا نہ خریدنا خریدتے ہیں کوئی ثواب نہیں ہے نہیں خریدتے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اس موقع پر آپ کے اوپر پانی خریدنا فرض ہو جائے گا کیوں فرض ہو جائے گا اس لیے کہ نماز پڑھنا فرض ہے اور نماز کے لیے وضو کرنا اس کی شرط ہے وضو بغیر پانی کے نہیں ہو سکتا لہذا پانی خریدنا اب آپ کے اوپر لازمی اگر آپ کی استطاعت ہے اور کہیں سے آپ کو پانی نہیں ملے گا یہ دکان کھلی ہوئی ہے تو پانی آپ خرید کر وضو کریں حالانکہ جائز کام تھا تو یہ جائز کام بس اوقات ذریعہ بن جاتے ہیں تو یہ بھی واجب ہو جاتے ہیں کسی مستحب کام تک پہنچنے کا جائز کام ذریعہ بن جائے تو یہ مستحب ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ خوشبو ہے عطر ہے پرفیوم ہے آپ لگائیں نہیں لگائیں جائز ہے خریدیں نہیں خریدیں جائز ہے لیکن آپ اس نیت سے خریدتے ہیں کہ جمعے کے دن اللہ کے نبی وسلم کی سنت ہے کہ آپ علیہ وسلم خوشبو لگاتے تھے مستحب اچھا عمل ہے باعث ثواب ہے اب آپ نے جا کر ایک عطر خریدا پرفیوم خریدا اس نیت سے کہ میں جمعے کے دن اسے لگاؤں گا اب آپ کے اس خریدنے پر آپ کو ثواب ملے گا کیونکہ یہ کام آپ کو ایک مستحب اچھے سنت والے کام تک پہنچانے کا ذریعہ ہے لہذا اسی لیے کہتے ہیں عادت کے کاموں کو بھی انسان عبادت بنا سکتے سب عادت کے کام ہیں عبادت بنا سکتا ہے اپنی نیت کو بدل کر اپنی نیت کے اندر خاص طور پر ایک مومن ہوتا ہے نا جو سارا دن ایک کاروباری ہوتا ہے وہ سارا دن کاروبار کا سوچتا ہے کیسے اتار چڑھاؤ ایک کو دس کر کے کیسے بیچوں کیا کروں اس کے ساتھ ڈیلنگ چل رہی ہے اس کو کیسے بے وقوف بناؤں اس کے ساتھ کیا کروں اس کو کیسے کروں ایسے ہی ہوتا ہے نا ایک مومن ہوتا ہے اس کے دماغ میں بس یہی چل رہا ہوتا ہے کیسے اپنی اس عام کام کو عبادت بنا لوں اس عبادت کا مجھے کب موقع ملے گا یہاں مجھے اس عبادت کا موقع کب ملے گا یہاں میں کیسے خیر کا کام کر سکتا ہوں تو مومن کی زندگی اسی بیچ گھومتی ہے خیر بہرحال یہ تو الگ بات تھی تو یہ احکامات شرعیہ پانچ ہیں انشاءاللہ آگے اس کی گفتگو چل رہی ہے مختصر سی باتیں باتیں مکمل ہوں گی تو ہمارے احکامات انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے جزاکم اللہ خیر